اور برابر ناؤ زندی اور مردے بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے اور تم ناؤ سننی والے انہیں جو قبروہے میں پڑے ہیں